عبد العزیز بن عبد اللہ بن ابی ماجشون نے سہیل سے انہوں نے ابو صالح سے روایت کی کہا ہم آرفا میں تھے کہ حضرت عمر بن کا وہاں سے گزر ہوا اور وہ حج کے امیر تھے لوگ کھڑے ہو کر انہیں دیکھنے لگے میں نے اپنے والد سے کہا ابا جان میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عمر بن عبد العزیز سے محبت کرتا ہے انہوں نے پوچھا اس کا سبق کیا ہے میں نے کہا اس لیے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پائی جاتی ہے انہوں یعنی ابو صالح نے کہا تیرا باپ قربان ہو تم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے اس کے بعد انہوں نے سہیل سے جریر کی روایت کردہ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6707